اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میں کے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते